اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں ہو بہرحال زمین سے زمین کے مختلف حصوں سے ایک مٹھی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بنایا اس میں روح پھونکی گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور ایک عظیم حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے وہ علامہ آدم السما اک اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے نام بتلا دیے ہر چیز کے نام سے مراد زمین پر پائے جانے والے تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھلا دیے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بتلا دیے علم سے آپ کو نوازا گیا فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو اس کے مقام سے اتار دیا اور اس کے غرور اور تکبر کی سزا یہ دی گئی کہ اسے ذلیل کر کے نکالا گیا اس کے بعد اللہ تبارک رکو تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جنت میں رکھا جہاں سے چاہے کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ابلیس نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو وسوسے میں مبتلا کیا اور قسم کھا کر یہ یقین دلانے کی کوشش کیا کہ وہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کا خیر خواہ ہے بھلا چاہنے والا ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے آدم اور ماں ہوا نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے جس کی وجہ سے انہیں بھی جنت سے نکالا گیا اور اللہ تبا و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا بھیجنے کے بعد اللہ نے فرمایا فعما یا منی ہدا فمن طبی ہدا یا فلاح خوف علیہم ولاحم یا زنون میری طرف سے ہدایت آئے گی یعنی سیدھا راستہ تمہیں بتلایا جائے گا جو اس راستے کی اتباع کرے گا اسے کسی بھی طریقے کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی طریقے کا کوئی غم ہوگا آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کی فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم آدم نے کچھ کلمات سے اپنے رب کو منوایا راضی کیا اللہ نے توبہ قبول کر لیا یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے آدم علیہ السلاۃ وسلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دیا تھا کہ اس زمین پر انسان آسانی سے زندگی بسر کر سکے کل نہ منہا اللہ نے فرمایا کل نہ منہا ہم نے کہا کہ یہاں سے اترو و مستقر و مساً تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے ساز و سامان بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو رہائش کے قابل بنایا آدم علیہ السلاۃ والسلام زمین پر اتارے گئے کہاں اتارے گئے اس کی تفصیل کتاب و سنت میں بیان نہیں کی گئی ہے الگ الگ اتارے گئے یا آدم اور ہوا کو اللہ نے اکٹھے اتارا یہ بھی اللہ نے کتاب پاک میں نہیں بیان کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا ہے لیکن اتنا ضرور اور حتمی ہے کہ آدم علیہ سلاۃ وسلام اور ہوا علیہ السلاط وسلام دونوں اس زمین پر ملے کئی دن تک اس زمین پر انہوں نے بسیرا کیا کتنی مدت تک رہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ہاتھ پھیرا پھر اس کے بعد ان سے ان کی ضروریت نکالی گئی یہ ابو ریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسند احمد اور ترمیدی کی روایت ہے اور امام ترمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی ضروریت کو نکالا آپ کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اس پوری نسل میں سے ایک بہت ہی زیادہ روشن چہرہ آپ نے دیکھا اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ کون ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلاۃ والسلام ہیں آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ اے آدم ان کی عمر ساٹھ سال رکھی گئی ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہاں اگر تم اپنی عمر میں سے کچھ ہبا کرنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی ہے دوسری روایت کے مطابق آدم علیہ السلاۃ والسلام نے خود کہا کہ اے اللہ میری عمر میں سے ساٹھ سال اس کی چالیس سال اس کی عمر میں بڑھا دو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی کیا تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی عمر ہزار سال لکھی گئی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلاۃ والسلام نے نو سو ساٹھ سال جو ہے زندگی بسر کی ہے جب آپ کی مقررہ مدت ختم ہو گئی اللہ کے ملائکہ علیہ السلاط و تسلیم آدم علیہ السلاۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ میری عمر میں ابھی چالیس سال باقی ہیں ملائکہ نے کہا وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو عطا کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتاب دکھایا جو کہ لکھی گئی تھی اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آدم نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر کے چالیس سال دے دیے ہیں اور اس پر اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم نے جھٹلایا سخو سے غلطی سے بھول جانے کی وجہ سے تو آدم کی اولاد بھی بھول گئی اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنایا تھا تو یہ جو ہے ترمیدی کی روایت ہے اور امام ترمیز رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے تو اس روایت کے مطابق آدم علیہ والسلام نو سو چالیس سال تک اس روئے زمین پر رہے بعض روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کی جو عمر انہوں نے داود کو عطا کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو دے دیا اس طریقے سے نو سو ساٹھ سال کے بجائے پورے ہزار سال تک آدم علیہ السلاۃ والسلام اس زمین پر رہے بہرحال اس ہزار سال کے عرصے میں یقیناً بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں سے ایک واقعے کو بڑی خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور وہ ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان ہی نہیں کیا اللہ نے بلکہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت پر آدم کے دونوں بیٹوں کے واقعے کو حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انداز میں پڑھ کر سنائیے علیہم نب آدم آدم کے دو بیٹوں کے واقعے کو بالکل وضاحت کے ساتھ آپ پڑھ کر سنائیے از قربا قربانہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربانی پیش کی من من احدهما ولم يتقبل الاخر ایک کی قربانی کو تو اللہ نے قبول کر لیا دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی قربانی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی چیز پیش کی جائے اس کو قربان کہا جاتا ہے تو آدم علیہ السلاط والسلام کے دو بیٹوں نے اللہ رب العالمین کے دربار میں قربانی پیش کی قربانی کس طریقے کی تھی یہ احادیث میں وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا اور کیوں پیش کی گئی تھی یہ بھی بیان نہیں کیا گیا اور یہ بیان کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات سے ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے بنی اسرائیل کے واقعات سے سن کر ہو بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی جو اولاد ہوتی تھی وہ جڑواں ہوا کرتی تھی اور یہ بھی کسی واضح حدیث میں بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم سے یہ بیان کیا ہے کہ ہوا علیہ السلاۃ والسلام نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی چالیس اولاد جنم دی جو بیس حمل سے تھے یعنی بیس مرتبہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے چالیس بچے جنم دیے دوسری روایت کے مطابق ایک سو بیس بچے ہوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلاۃ والسلام سے جنم دیے تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھوس دلائل سے ثابت نہیں ہیں تو اس ان ساری روایات کے مطابق جو کہ بنی اسرائیل سے ہو سکتے ہیں جو اولاد آدم علیہ السلاۃ والسلام کی ہوتی تھی ان میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی جڑواں ہوتے تھے ایک بچہ اور ایک بچی تو اس قصے کے تعلق سے جو آدم علیہ السلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا قصہ حقیقت میں واقع ہوا قرآن میں اللہ نے بیان کیا قربانی جو آدم کے بیٹوں نے پیش کی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ آدم کی جو اولاد ہوتی ہے جو جڑواں بچے ہوتے ہیں ان جڑواں بچوں میں سے دوسرے جڑواں بچے ہونے کے بعد ایک دوسرے کی بہن کے ساتھ نہیں بلکہ اس جڑواں کی بچی کا پہلے والے بچے سے اور اس بچے کا اس بچی کے ساتھ جو ہے نکاح کیا جاتا تھا آدم علیہ السلات وسلام کو دو بیٹے ہوئے دو بیٹیاں ہوئیں ایک کا نام حابیل تھا دوسرے کا نام قابل تھا اور حابیل کے ساتھ جو اولاد ہوئی اس کا نام تھا کلیمہ اور حابیل مقتول ہے قابل جو ہے قاتل ہے قابل قاتل قا, قا اس میں جو ہے قابل کا قاتل کا قاف جو ہے اس کے اندر ہے قاتل یاد رکھنے کے لیے ورنہ عام طور پر یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ کس نے کسے قتل کیا قابل نے حابیل کو قتل کیا تو آدھا قاتل کا لفظ جو ہے قابل میں ہے تو قابل جو ہے اس نے قتل کیا دونوں نے قربانی پیش کی قربانی کیوں پیش کی رواج کے مطابق کی بہن کا یعنی قابل کی جڑواں بہن کا حابیل کی حابیل کے ساتھ جو ہے نکاح ہونا تھا لیکن حابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی قابل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی قاتل کی تو اس نے حابیل کے ساتھ اس کا نکاح کرانے سے انکار کر دیا پھر اس کے بعد آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اس مسئلے کا حل یہ پیش کیا کہ تم لوگ قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کے ساتھ اس خوبصورت بچی کا نکاح کرایا جائے گا اور جو حابیل تھے وہ بکریاں چراتے تھے جانور والے تھے مویشی رکھتے تھے انہوں نے اپنے جانوروں میں سے سب سے زیادہ بہترین جانور اللہ کے دربار میں پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی اور جو قاتل تھے قابل اس نے اپنی کھیتی باڑی میں سے جو بالکل گیا گزرا اناج تھا وہ اناج انہوں نے قربانی کے طور پر پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا تو قابیل نے آدم علیہ سلاۃ والسلام سے شکایت کی کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول کر لی گئی ہے کیونکہ آپ نے اس کے قربانی کے قبولیت کی دعا کی ہے اور میرے قربانی کی قبولیت کی آپ نے دعا نہیں کی ہے تو اس وقت حابیل نے کہا ان نمایت اللہ من المتقین اللہ تبارک و تعالی متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے تو قابل نے کہا اقت میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن کے ساتھ نکاح نہ کر سکے میں اس کے ساتھ نکاح کر سکوں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے قال انما يتقبل اللہ من المتقین اس نے کہا یعنی دوسرے بھائی نے جس کا نام حابیل تھا کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ إِلَيْكَ يَدِيَ لِأَقْتُلَكَ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے میں اپنا ہاتھ بڑھا کر تجھے قتل نہیں کروں گا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِ اگر تو قتل کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف آگے بڑھاتا ہے ماں انباسی کلی اکسلک میں اپنا ہاتھ قتل کے ارادے سے آگے بڑھانے والا نہیں ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو مارا گیا یعنی حابیل جسمانی قوت کے اعتبار سے قاتل سے زیادہ طاقتور تھا لیکن اللہ کا خوف تھا اسی لیے اس نے کہا کہ میں اس ظلم کو سہ لوں گا لیکن اپنا دفاع کرتے ہوئے بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا میں قتل کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ہم نے فیصلہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے انی اقاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے انی ارید ان تبو اب اسمی و اسمی کا من اصحاب النار وَذَلِكَ کا جزا میں تو یہ چاہوں گا اگر تو قتل ہی کرنا چاہے تو قتل کر کے قتل کے گناہ کو اٹھا لے میں بھی قتل کر کے گنہ گار بننا نہیں چاہتا مطلب یہ ہے کہ تو اس سے باز آ جا نہیں تیرا ارادہ اگر قتل کرنے کا ہی ہے تو ایسی صورت میں تو قتل کر کے گنہ گار ہو جائے گا اور یہ ظالموں کے لیے اللہ نے بڑا برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے یعنی قاتل کے قابل نے اسے قتل پر آمادہ کیا قتل کو مزین کر کے دکھلایا اور بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو بھی قتل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قتل کے خون کا ایک حصہ یا اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ سلاۃ والسلام کے اس بیٹے کے نام لکھا جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کو جو ہے کیا یہ سب سے پہلا جو ہے قتل تھا جو زمین پر ہوا بلکہ سب سے پہلی موت تھی جو کہ قتل کے ذریعے ہوئی تو اس نے قتل کیا کس طریقے سے قتل کیا یہ بھی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے کھیتی باڑی کا جو لوہا تھا اس لوہے سے اس نے مارا بعض نے کہا کہ وہ سوئے ہوئے تھے اس نے جو ہے ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیا سر کچل دیا بعض کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے دانتوں سے حابیل کو بہت ہی زیادہ زخمی کیا جس سے ان کی موت ہو گئی بہرحال قتل ہوا قتل کرنے کے بعد اپنے اپنے ہاتھ میں اس لاش کو اٹھائے ہوئے گھومتا پھرتا رہا کہ اس کو اب کیا کرے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو بھیجا تاکہ اسے یہ بتلا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے چھپانا ہے تو انسان نادان ہے انسان جاہل ہے یقیناً جو کچھ بھی اسے علم حاصل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نہ سکھائے تو یقیناً کچھ بھی انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکے گا قتل تو کر دیا قتل کرنے کے بعد پریشان ہو کر گھومنے لگا کہ اس لاش کا اب کیا کرے کیونکہ اس سے پہلے کبھی دفن نہیں ہوا تھا بلکہ اب دفن سے زیادہ کسی بھی لاش کو اس کے صحیح مقام پر پہنچانے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے کے معلوم ہونے کے بعد بھی دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے پر عمل نہیں کرتے کوئی اپنی لاش کو جلا دیتا ہے کوئی درندوں کو کھلا دیتا ہے اور اسے ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے کوئی کچھ اور کرتا ہے فرائنا اپنی لاشوں کو جو ہے ممیوں بنا کر رکھتے تھے تو یہ سارے کے سارے طریقے لوگوں نے اپنائے ہیں جبکہ اسلام نے سب سے بہترین طریقہ ہمیں بتلایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعلیم دینے کے لیے خصوصیت کے ساتھ انتظام کیا اللہ غرابا اللہ تعالی نے کوے کو بھیجا یہ بتلانے کے لیے کہ اس لاش کو کس طریقے سے چھپایا جائے تو دو کوے زمین پر اترے دونوں نے آپس میں لڑائی کی ایک نے دوسرے کو مار دیا پھر اس کے بعد ایک کوے نے زمین میں گڑھا کھودا اور اس کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دیا قابیل یہ پورا ماجرا دیکھتا رہا پھر اس کے بعد کہنے لگا یا وہی اکون مثل هذا الغراب ہائے تباہی میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا مجھے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میرے بھائی کی لاش کو کیا کرنا چاہیے فوار یا سو اطاقی کہ میں اپنے بھائی کی لاش تک کو چھپا نہیں سکا من پھر اس کے بعد وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا تو یہ جو واقعہ ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت المائدہ میں بنی اسرائیل کے تمام کرتوتوں کو بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے سے پہلے بنی اسرائیل کے پورے کرتوتوں کو بیان کیا کہ موسا علیہ السلام کو بھیجا گیا انہوں نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کا کیسے انکار کیا کس طریقے سے انہوں نے ٹھکرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلانے کے باوجود بھی قوم بنی اسرائیل کس طریقے سے اللہ کی آیتوں کا کھلواڑ کرتے رہی اس کے بعد اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بالکل وہی کام کیا جو کہ آدم کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کیا حق تو اس کے پاس بھی واضح تھا قربانی اس کی بھی قبول نہیں کی گئی تو اس سے بھی کہا گیا تھا کہ اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے لیکن حسد تھا لالچ تھی جس کی بنیاد پر اس نے اللہ تبارک و تعالی کے آئے ہوئے حق کو ماننے سے ٹھکرا دیا بنی اسرائیل بھی یہی عمل کرتی رہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت کے لوگ بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے تو یہ تسلی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کر کے دی ہے اور ہمیں یہ واقعہ اس لیے بتلایا گیا ہے کہ لالچ کی وجہ سے قابیل نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا جبکہ دنیا میں انسانوں کی بہت کمی تھی لیکن شیطان نے اس کام کو اس کے لیے مزین کیا دنیا کی سب سے پہلی موت قتل کے ذریعے ہوئی اور قتل کرنے کے بعد وہ پریشان بھی رہا کہ اس کو کیا کرے تو بہرحال اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کے لیے بہت بڑی عبرت رکھی ہے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلاۃ والسلام روئے زمین پر رہے حابیل اور قابیل کے علاوہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی اور بھی بہت سی اولاد تھیں جن کا ذکر تو جو ہے کتاب و سنت میں وضاحت کے ساتھ نہیں کیا گیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً آدم علیہ السلاۃ والسلام کی بہت ساری اولاد تھی جن سے یہ نسل چلی کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کتاب پاک میں فرمایا ہے جس نے ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے انسان مرد اور عورتیں اللہ نے زمین پر پھیلا دیا تو اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے بعض مورخین نے تاریخ لکھنے والوں نے ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی موت اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں سے چالیس ہزار انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا تو الحمد للہ آدم علیہ سلاۃ والسلام کی نسل روئے زمین پر پھیل چکی تھی آدم علیہ سلاۃ وسلام نے اپنی آنکھوں سے اپنی نسل کو دیکھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ سلاۃ وسلام کو موت عطا کیا بہرحال بعض معرخین کا یہ کہنا ہے کہ روئے زمین پر جتنی بھی اولاد ہے آدم علیہ سلاۃ وسلام کی یہ ساری کی ساری اولاد آدم علیہ سلاۃ والسلام کے ایک بیٹے شیش علیہ السلاۃ والسلام سے ہے شیش کے علاوہ جتنی بھی آدم کی اولاد تھی ان تمام کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں اور یہ جو بات ہے یقیناً اسرائیلیات میں سے ہے یعنی اسرائیلی روایات میں سے ہو سکتی ہے یا تاریخ لکھنے والوں میں سے ہو سکتی ہے یا ایسی باتیں ہیں جن باتوں کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ سچ ہو ہو سکتا ہے کہ غلط ہو بہرحال آدم علیہ السلاۃ والسلام کے موت کے بعد بھی زمین پر امن تھا سکون تھا توحید تھی اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل تھا یہاں تک کہ دس صدیاں گزر گئیں یا دس نسلیں گزر گئیں کیونکہ حدیث میں اس کے لیے قرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدم علیہ السلاۃ والسلام نبی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ نبی تھے وہ مکلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات بھی کیے ہیں اس کے بعد اس آدمی نے کہا فکم کا نہ بئی نہ بئی نوح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلاۃ والسلام اور نوح علیہ السلاۃ والسلام کے بیچ کا فاصلہ کتنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرون دس صدیاں اور جو قرن ہے سو سال کی ایک صدی ہوتی ہے تو ہزار سال آدم علیہ السلاۃ والسلام کی موت اور نوح علیہ السلاۃ والسلام کے پیدائش کے بیچ ہزار سال بھی کہا جا سکتا ہے اور قرن جو ہے ایک پشت کو بھی کہتے ہیں یعنی دس باپ جو ہے اس کے بیچ میں گزرے ہیں تو وہ بھی تقریباً جو ہے ہزار سال کے قریب قریب ہی ہو سکتا ہے اور یہ روایت جو ہے صحیح ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی جو ہے صحیح قرار دیا ہے اس کے بعد آدم علیہ سلاط والسلام کی وفات ہوئی وفات کے سلسلے میں بھی کوئی واضح اور صحیح روایت نہیں ہے آدم علیہ سلاۃ وسلام کو کہاں دفن کیا گیا اس سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں بعض کا یہ خیال ہے کہ آدم علیہ سلاۃ والسلام کو سری لنکا میں دفن کیا گیا ہے بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں کی جتنا ہم بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا اس پورے واقعے سے اگر بڑے بڑے سبق ہم لوگوں کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ابلیس کی تباہی اس کے غرور اور تکبر سے ہوئی اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انسان پیدا کیا جو دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے بول سکتا ہے جس کے اندر احساس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر ہی کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جسے ہم میں سے بڑے سے بڑا عقل مند بھی اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں کر سکتا وہ روح ہے دنیا کے سارے عقل مندوں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور پوچھا جائے کہ روح کیا ہے روح کی کیا حقیقت ہے تو وہ اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے ایک چیز کی حقیقت تک کو اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کامل علم ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے جتنا کچھ اللہ کے بارے میں بتلایا گیا ہے ان چیزوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے اس پورے واقعے میں آدم علیہ سلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدم علیہ سلاۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی تو آپ اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہے بلکہ فوراً انہوں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحم کرنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے جب بندہ پچھتا کر اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے حابل اور قابیل کے قصے میں ایک بڑا واقعہ اور بڑا, بڑا سبق یہ ہے کہ آدمی کو لالچ اور حسد سے باز آنا چاہیے اور اس بات کو دھیان میں رکھ کر زندگی بسر کرنا چاہیے کہ عاقبت جو ہے متقیوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے پسند کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں وہ سبق سکھائے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں سبق دینا چاہتا ہے انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم کے تئیں جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے اس ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق دے انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں نوح علیہ السلاط والسلام کے اور آدم علیہ السلاط والسلام کے بیچ کسے بھیجا گیا تھا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا شیف علیہ السلام اور بعض روایات کے مطابق ادریس علیہ والسلام وسلام علیہ السلاۃ والسلام کے بیچ بھیجے گئے تھے ان کے واقعات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کی توفیق دے آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ